ایسے ایسے واقعات ہیں جیل میں روزی کے کہ آپ حضرات کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ پولیس والے پرچہ کاٹ دیں گے پریشان ہو جائیں گے ایک دفعہ جیل والوں نے کہا کہ یہ بہت جیل میں کھلے رہتے ہیں ان کے پاس پیسے بند تلاشیاں لے لی کتے لے آئے وہ سونگ رہے ہیں سامان کو اور فلاں کر رہے ہیں اور ادھر اور ادھر اور ایک روپیہ ان کے پاس نہ چھوڑو ان پاکستانی قیدیوں کے پاس یہ دیش دروئی ہمارے ملک کے غدار اندر بیٹھے ہوئے ہیں پیسہ لیا ہوا ہے ہم نے کہا کر دو بند اس لیے کہ تم جتنے سوراخ بند کرو گے ہمارے رب کے پاس بہت ذریعے پہنچا کے باہر وکیل تھا گھر والوں نے اسے پیسے بھیجے وہ باہر سے پیغام بھیج رہا ہے ساتھی عدالت میں گیا کہ بھائی وہ پیسے آئے ہوئے ہیں اتنی سختی ہو گئی ہے جج آرڈر نہیں کر رہا تھانے دار نہیں آنے دے رہا جیل کا ایس پی نہیں آنے دے رہا میں نے اسے پیغام بھیجا تو اللہ کے بھروسے پہ لیا قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو دشمن کی ہر اسکریننگ مشین کو فیل کر دیا کرتی ہے فیل کر دیا کرتی ہے اصلیہ نظر نہیں آتا پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم روم میں تھے اور دشمن کے علاقوں میں چلنا پڑتا تھا تین آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرتے تھے اس کے بعد دشمن ہمارے اتنے قریب سے گزرتا کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے لگ رہے ہوتے تھے مگر وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا وکیل آ گیا ہم بھی ملاقات کے لیے گئے بڑی زبردست تلاشی لی ادھر ادھر ٹوپی میں ادھر اور کھڑے ہیں اوپر پولیس والے بھی اور سی آئی ڈی والے بھی اور سارے تاک میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر شفٹ تو نہیں ہو رہی تو میں نے وکیل سے باتیں کرتے کرتے اس کے کان میں کہا کہ پیسے ذرا میرے رومال کے نیچے رکھ دینا میں نے گود میں رومال رکھا ہوا تھا یہ مولویوں کا رومال بہت کام آتا ہے وضو کر لیں تو اس کے بعد تولیا بن جاتا ہے جگہ نہ ہو تو جان نماز بن جاتا ہے اور اگر دشمن کو گرفتار کریں تو ہتکڑی بن جاتا ہے اگر لٹکانا ہو تو ٹھنڈا بن جاتا ہے والی افیہ مار بوخرا اور بھی بہت سارے کام ہیں اس بہت سارے کام ہیں اس وہ وکیل کانپ رہا ایسے بیٹھا ہوا اب میری بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا فیس مجھ سے لینی تھی اور ان سے بھی ڈرتا تھا کہ لٹکا دیں گے کہ ایک ایک باغی غدار مجاہد کی تو نے مدد کی ہے وہاں مجاہد کا نام تو بہت خطرناک ہے تین سو دو سے اوپر کا کیس بناتے ہیں خیر ڈرتے ڈرتے اس نے میرے رومال کی طرف کیا میں نے روپال اوپر رکھا اور زبان پہ جاری ہو گیا وجا ممبئی بین سدا ولف ہم سدا فال ہوں فہم لا سون آپ یقین کریں وہ سارے دیکھ رہے ہیں نظروں میں کسی کو پتا نہیں پینتیس ہزار روپے میرے ہاتھ میں پینتیس ہزار روپے میرے ہاتھ میں ہیں ہم کھڑے ہو گئے کہنے لگے تلاشی دو میں نے ہاتھ اوپر کیے تو تلاشی لینا شروع کی ہاتھ کو بھول گیا آیت پڑھ رہا تھا میں کہنے لگا ذرا اس ہاتھ کی تلاشی دو میں نے پیسے اس میں لیے میں نے کہا یہ تلاشی